حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز اور سفید مٹکے کی نبی سے منع فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پچیس